شہید جن کے مبارک خون کی روشنی سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی گواہی اپنے گرم گرم لہو سے دی جنہوں نے جنت کی نعمتوں کو اپنے عزیز ترین جان کے بدلے اپنے رب سے خریدا اور اسلام کی عزت کا عنوان بن گئے حب کا ایک میں دست ہو گیا دستا ہو گیا ایک ستارہ تھا میں کہکشاں ہو گیا کہکشاں ہو گیا کہکشاں ہو گیا میرا نام آیا مال دیکھو ذرا روشنی ہی تو ہے روشنی ہی تو ہے میرا لاشا زندگی ہی تو ہے زندگی ہی تو ہے ہاں یہی زندگی ہے میرے دوست تو ہاں، یہی زندگی میں نے سوچا تھا یہ گھر ندی نے مبی پر یہ ہوتی فدا اور کس کام آنی تھی یہ زندگی ہاں یہی زندگی ہاں، اور پھر یہ ہوا قید دنیا سے جب میں گزرنے لگا بندگی کا سفر جب میں طے کر چکا میں نے دھیرے سے یہ ساتھیوں سے کہا جب ہوا گواہی کا کل مزہ پر میری بمائے واپسی خود روا ہو گیا ایک ستارہ تھا میں ایک شاہ ہو گیا ایک شاہ میں دست ہو گیا دستا ہو گیا ایک ستارہ تھا میں کہکشاں ہو گیا ہو گیا کہکشاں ہو گیا میرا نام آیا مال دیکھو ذرا روشنی ہی تو ہے روشنی ہی تو ہے میرا لاشا بھلا زندگی ہی تو ہے زندگی ہی تو ہے ہاں یہی زندگی ہے میرے دوست تو ہاں، یہی زندگی میں نے سوچا تھا یہ گھر ندی نے مبی پر یہ ہوتی فدا اور کس کام آنی تھی یہ زندگی ہاں یہی زندگی ہاں، اور پھر یہ ہوا قید دنیا سے جب میں گزرنے لگا بندگی کا سفر جب میں طے کر چکا میں نے دھیرے سے یہ ساتھیوں سے کہا شہید جب ہوا پھر گواہی کا کلمہ زباں پر میری لمحے واپسی خود روا ہو گیا ایک ستارہ تھا میں ایک شاہ ہو گیا ایک شاہ